جی وائس اوکے جی یہ پہلے تو میں بول ہی نہیں رہا تھا تو کیسے آ سکتی تھی اس کا آنا تو ویسے ممکن ہی نہیں تھا اور اب جب میں بول رہا ہوں تو اب ممکن تو ہے جن کے پاس نیٹ ٹھیک ہوگا تو یقیناً ان کو تو آواز آنی چاہیے جی کیسے ہیں آپ تمام لوگ خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر رول نمبر تین میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا احسان ہے آپ حضرات کی دعائیں ہیں جی جی اللہ کا شکر میں ٹھیک ٹھاک اللہ اکبر الحمد للہ الحمد للہ دن دن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں بجائے اس کے کہ کلاس میں طلباء بڑھنے چاہیے تو کلاس سکڑتی چلی جا رہی ہے کلاس سکڑتی چلی جا رہی ہے جی جی تو ہم نے آج سبق پڑھنا ہے الطریقہ العصریہ کا کون سا سبق اََ العصریہ اب طریقۃ الاسریہ کا سبق پڑھنا ہے اور سبق نمبر پندرہ جی تو سبق نمبر پندرہ کے الفاظ و معنی اور قاعدہ آپ لوگ دیکھ کے آئے ہیں کہ نہیں سبق نمبر پندرہ کے الفاظ و معنی آپ لوگوں نے دیکھے کہ نہیں جی یاد بھی کیے ہیں تو کوئی بتا سکتا ہے کہ ایوہل حل اولاد کے کیا معنی ہیں رول نمبر پانچ آپ بتا دیں حل اولاد کا کیا معنی ہے رول نمبر پانچ جی جی آپ ارے بچوں آگے میں آخر میں پی کیوں لگا دیا ہے جی چلیے جی آ جائیں سبق کی طرف آ جائیں الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلات وسلم علیہ سید الرسل و الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرس الخام عشر سبق نمبر پندرہ خامص پانچ عشر دس دس اور پانچ پندرہ ادرس الخام و عشر پندرہواں سبق ان تم ہم ہن انتم نحنو اور اسی طرح انتن ہوم ہونا یہ سارے آج کے سبق میں الفاظ چلیں گے اور ان کا استعمال ہوگا جملوں کے اندر ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے ان تم اور نہنو ٹھیک ہے ان تم اور نہنو یعنی مذکر کے سیرے استعمال ہوں گے مذکر کے لیے ان کا استعمال ہوگا ان تم جی جمع مخاطب کے لیے آتا ہے مذکر کے لیے اور نہنو متکلم مالغیر یعنی جمع متکلم کے لیے مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مانس کے لیے بھی آتا ہے اس کے بعد ہم کا استعمال ہوگا یعنی تین سیغوں کا استعمال ہونا ہے آج ایک متکلم کا ایک مخاطب کا اور ایک غائب کا کون کون سے سارے کا سارے جمع ان انتم جمع مخاطب کا سیغہ ہے جمع مخاطب کا کی بات ہوگی جمع متکلم کی بات ہوگی اور جمع غائب کی یعنی غائب مخاطب اور متکلم تینوں کی بات ہوگی ٹھیک ہے غائب کی بھی متکلم کی بھی اور مخاطب کی بھی اور پھر مذکر کی بھی ہوگی منس کی بھی ہوگی تو سب سے پہلے مذکر کے سیغوں کو ذکر کیا ہے اس کے اندر ان تم اور نحنوں کا استعمال کیا ہے ان تم کیا ہے مخاطب سب سے پہلے مخاطب کو رکھا ہے اس کے بعد متکلم کو رکھا ہے نحنوں کا استعمال کیا ہے اور اس کے بعد جا کر ہوم یعنی غائب کو رکھا ہے آخر میں غائب کو رکھا ہے اور یہی صورت منس کے سیغوں میں بھی ہے کہ سب سے پہلے انتنہ یعنی جمع مخاطب منس اور اس طرح نحنو متکلم متکل مال غیر منس کے لیے بھی یہ ظاہر ہے یہی استعمال ہوتے اور ہن جمع غائب منس ٹھیک ہے جی تو یہ استعمال ہوتے ہیں تو اب دیکھ لیجئے آپ لوگوں نے یقیناً قاعدہ یاد کیا ہوگا اور اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ انتم کس کے لیے آتا ہے اور نحنو کس کے لیے آتا ہے ہم کس کے لیے آتا ہے انتمنا کس کے لیے آتا ہے لیکن پھر بھی میں نے آپ کو بتا دیے تو انتم اور نحنو تو دیکھیے کتاب کے اندر ان تم طلاب تم طلبا ہو ان تم مجتہدون تم کیا ہو محنتی ہو ان تم ان تم مسلمون تم مسلمان ہو ٹھیک ہے یہ تینوں باتیں بتا دی اوپر ان تم طلاب تم طلبا ہو ان تم مجتہدون تم محنت کرنے والے ہو محنتی طلباء ہو ان تم مسلمون تم کیا ہو مسلمان ہو تو یہ تین سیغے ہیں ان تینوں کے اندر ان تم کا استعمال ہے اس کے بعد انتم اور نہنوں کا جو استعمال چل رہا ہے تو اب سوال و جواب ایسے ہوگا کہ سوال کے اندر انتم کا استعمال بھی ہوگا اور جواب کے اندر پھر نہنوں کا استعمال ہوگا ظاہر ہے اگر کوئی مخاطب سے سوال کرے گا تو جو تخاطب کر رہا ہے تو وہ اس کو انتم کے سیرے سے پکارے گا اور جب آگے سے مجیب ہوگا جو جواب دینے والا ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ نحنوں متکلم والغیر کے سیرے کے ساتھ سوال ہو رہا ہے کہ حل ان تم مسلمون حل ان تم مسلمون کیا تم مسلمان ہو ٹھیک ہے جواب یہ ہے کہ نام نحن مسلمون جی ہاں ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیے سوال کے اندر انتم کا استعمال ہوا جو مخاطب کا سیاہ ہے جمع مذکر کا اور نحنو جواب میں آ رہا ہے اور نحنو کا کیا معنی ہے ہم متقل مالغیر کا سیغا اسی طرح دوسرا سوال حل ان تم پاکستانی یون کیا تم پاکستانی ہو جواب میں آ رہا ہے نعم نحن پاکستانی یون جی ہاں ہم کیا ہیں پاکستانی ہیں یہ تو ہو گیا جی ان تم اور نحنو کا استعمال ان تم کس کے لیے آتا ہے رول نمبر سات ان تم ان تم کس کے لیے آتا ہے رول نمبر سات جی رول نمبر سات آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ان تم اگر آپ بتا دیں کہ کس کے لیے آتا ہے ان تم غائب کے لیے آتا ہے مخاطب کے لیے آتا ہے متکلم کے لیے آتا ہے پہلے تو یہ بتا دیجئے اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے چلیں چلیں خیر رہنے دیں جی تو ان تم کس کے لیے آتا ہے مخاطب کے لیے آتا ہے جمع مخاطب کے لیے ٹھیک ہے جمع مخاطب کے لیے اور و متکلم مالغیر کے لیے آتا ہے یعنی جمع متکلم کے لیے اور جو ہم ہے ہم کس کے لیے آتا ہے غائب کے لیے آتا ہے جمع غائب کے لیے اب متکلم کی بات ان تم اور نہنو کی بات ہو چکی اور اب بات کر رہے ہیں کس پر ہم یعنی غائب پر تو دیکھیے جی ہا اولا ارجال ہا اولا ارجال کیا معنی کریں گے اس کا ہا اولا ارجال کا رول نمبر بارہ جی یہ سب ٹھیک ہے ہا اولا اس میں اشارہ ہے اور جمع کا ہے قریب کے لیے ہا اولا رجال یہ مرد ہیں و اولا ایک اولادن اور وہ دور کے لیے ہے اشارہ بعید کے لیے و اولا ایک اولادن وہ بچے ہیں ہم طلاب وہ کیا ہیں طلباء ہیں ٹھیک ہے ہا اولا رجال یہ سب مرد ہیں و اولا ایک اولادن اور وہ سب بچے ہیں اولادن بچے ہم طلاب وہ کیا ہیں ہم طلاب وہ کیا ہیں طلبا ہیں ہم جمع کے لیے غائب کے لیے ہے تو اب سوال ہوگا اور سوال میں یا جواب میں کہیں نہ کہیں ہم آئے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے سوال میں تو کہیں بھی نہیں ہے سوال اور جواب میں لیکن اس کے بعد جو ہے یہ ضرور ہے کہ ہم کا استعمال ہوا ہے البتہ پہلے والے جملے میں یہ ضرور ہے کہ غائب غائب تو ضرور ہے من الائق کون ہیں وہ لوگ وہ لوگ کون ہیں تو کہہ دیا الائقہ جی الا اولادن وہ کیا ہیں بچے ہیں سوال ہے پھر حل ہم طلبتن کیا وہ طلبا ہیں حل ہم طلبتن کیا وہ طلباء ہیں نام ہم طلبتن جی ہاں وہ طلبا ہیں اگلا سوال ہے عین الساتذہ اساتذہ کہاں ہیں ہم فی مکتب المدیر وہ محتمم صاحب آئے ہے جی اس کا کوئی ترجمہ کر دے ہم فی مکتب المدیر کچھ میں نے کر دیا رول نمبر دو کر دیں تو رول نمبر دو آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے مکسلر پہ موجود ہیں جی ہم فی مکتب المدیر وہ محتمم صاحب کے آفس میں ہیں جی وہ محتمم صاحب کے دفتر میں ہیں ہم فی مکتب المدیر ٹھیک ہے جی آگے ہے ہم فی مکتب المدیر یہ ہو گیا کہتے ہیں کہ ان تونّا اور نہنو بات آ بتایا تھا کہ متکلم کے حوالے سے بات ہوگی مخاطب کے حوالے سے اور غائب کے حوالے سے تو مذکر کے حوالے سے غائب کے حوالے سے بھی بات ہو چکی مخاطب کے حوالے سے بھی اور متکلم کے حوالے سے بھی اب آگے منس پر منس میں سب سے پہلے وہی انتنا اور نہنو یعنی متکلم کے لیے اور مخاطب کے لیے اور پھر اس کے بعد ہننا غائب کے لیے تو انتنا اور نہنو انتنا بناتن انتنا کس کے لیے آتا ہے جمع مخاطب مونس کے لیے اور نہنو متکلم غیر مذکر و مونس سب کے لیے یکساں طور پر آتا ہے جی کہتے ہیں کہ انتن بناتن تم کیا ہو لڑکیاں ہو انتن بناتن تم لڑکیاں ہو انتن طالباتن تم طالبات ہو انتن مسلماتن تم کیا ہو مسلمان ہو یعنی تم مسلمان لڑکیاں ہو جی آگے ہے سوال کہ اینا انتنا اینا انتنا تم کہاں ہو اینا انتنا تم کہاں ہو جواب ہے نحن فی الغرفت نحن فی الغرفہ کا ترجمہ کر دیں جی اللہ آپ کا بھلا کرے رول نمبر تین جی نحن فی الغرفت ہم کمرے میں ہیں ٹھیک ہے جی نخن فی الغرفتی ہم کمرے میں اگلا سوال ہے حل ان تن مسلم کیا تم مسلمان ہو نام نحن مسلماتن جی ہاں ہم مسلمان ہیں حل ان تن پاکستانی یاتن کیا تم پاکستانی ہو نام نحن پاکستانی یاتن پاکستانی یاتن ہونا چاہیے اسے نہیں پاکستانی یاتن ہی ہوگا جی ہاں ہم کیا ہیں پاکستانی ہیں پاکستانی ہیں یہ تو ہوگی جی مخاطب اور متکلم کے حوالے سے اس کے بعد جو ہے ہن یہ کیا ہے غائب کے حوالے سے بات ہے کیا ہے جی غائب کے حوالے سے ہا الا انسا ان ہا الا انسا ان کا ترجمہ کیا کریں گے جی یہ بتا رہے ہیں آپ کو اللہ اکبر یہ تو آج موجود ہی نہیں ہے رول نمبر ایک بتا دیں رول نمبر ایک ہا الا انسا ان کا ترجمہ کیا کریں گے جی رول نمبر ایک چلے گے موجود ہی نہیں ہے ابھی تو اچھا پوچھیں کیسے کوئی ہے ہی نہیں ہے آپ بتا دیں آپ کو خوشیت رول نمبر پانچ آپ بتا دیں جی آج ہی بتائیے گا ذرا یہ سب عورتیں ہیں ٹھیک ہے جی وہ کا بنات وہ الائے کا بناتن وہ کیا ہیں لڑکیاں ہیں ہن طالبات وہ کیا ہیں طالبات ہیں سوال ہے جی من الاء وہ کون ہیں الاء بناتن وہ لڑکیاں ہیں سوال ہے حل ہن طالبات کیا وہ طالبات ہیں نام ہن نام ہن طالبات طالبات جی ہاں وہ طالبات ہیں عین المعلمات استانیہ کہاں ہیں ہن فی مکتب المدیرت وہ محتمیمہ صاحبہ کے آفس میں ہیں وہ محتمیمہ صاحبہ کے دفتر میں ہیں ٹھیک ہے عین المعلمات ہن فی مکتبل المدیرات محتمہ واہ جی آگے آ جائیں تمرین کی طرف کہاں آ جائیں تمرین اس کے بعد ہے تمرین جو جیسے جب کبھی بھی آتی ہے تو آپ لوگوں کے کیا ہو جاتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں کے چہروں پہ پریشانی آ جاتی ہے شاید تو تمرین عربی میں ترجمہ کیجئے اور یقیناً آج تو ویسے بھی کھڑے ہو جانے ہیں آپ لوگوں کے کیا ہے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے تمرین عربی میں ترجمہ کریں سب سے پہلے جو بھی آ رہا ہے عنوان وہ ہے تھوڑا سا مشکل بظاہر آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے ویسے تو ایسا ہے نہیں ہے کہ مشکل ہو کچھ بھی مشکل نہیں ہے مشکل کیا ہے انسان کے لیے مشکل انسان کے لیے وہی ہے کہ جہاں پر انسان خود ہمت ہار جاتا ہے اس کے اپنے اعصاب اس کے اپنی جو ہے نا وہ ہمت ہار جاتا ہے اس کے اندر ہمت نہیں رہتی اس کا عزم ٹوٹ جاتا ہے تب وہ ہار جاتا ہے اور سب کچھ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جب تک انسان ٹھیک ہے تو وہ کبھی بھی اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو تمرین عربی میں ترجمہ کیجیے ارے بچوں تم کہاں جا رہے ہو ارے بچوں تم کہاں جا رہے ہو یہ کون بنائے گیا اس کی عربی سب سے پہلے جی رول نمبر ایک تو موجود ہے نہیں ہے تو رول نمبر دو سے پوچھ لیتے ہیں رول نمبر دو آپ ہی بتا دیجئے کہ اس کی عربی کیا بنے گی کہ ارے بچوں تم کہاں جا رہے ہو رول نمبر دو کمال ہے میں کیا پوچھ رہا ہوں کہاں سے کہاں سے رول نمبر تین آپ نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر لی رول نمبر تین اتنی بڑی غلطی اتنی بار سمجھانے کے باوجود ایسا تو نہیں کرنا چاہیے کم از کم سمجھدار آدمی ہو تو سمجھداری کا ہی ثبوت دیں پھر چلیے کوئی بات نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے شاید آپ جواب دے چکے ہیں تو وقت سے پہلے کوئی بھی کیا ہوا کام اچھا نہیں ہوتا ہر کام اپنے وقت پہ اچھا لگتا ہے ایو حل ان کو دیکھو کم از کم ان کو دیکھ کے ہی لکھ لیتے ایو حل اولاد عین تذہبون اور انہوں نے لکھا ہے کہ ائی حل اولاد عین این تم این ان تم کا مطلب ہے کہ تم کہاں ہو رول نمبر دو آپ کا جواب کئی طرح سے ٹھیک نہیں ہے ایک تو چلیں آپ نے اولاد لکھ دیا آپ نے پھر اس کو اس کی تصحیح کر دی اولادو کر دیا ایو حل اولادو تم کہاں جا رہے ہو تو جا رہے ہو کے لیے کیا آئے گا تذہبون آئے گا لازمی بات ہے این ان تم جو آپ نے لکھا این ان تم کا معنی ہے کہ تم کہاں ہو ٹھیک ہے کہاں جا رہے ہو نہیں بلکہ یہ ہے تم کہاں ہو کے لیے این ان تم آئے گا بہرحال دونوں کی کاوش بہت اچھا تو سوال کیا ہے ارے بچوں تم کہاں جا رہے ہو ایو حل اولاد عین تذہبون ٹھیک ہے ایو این تذہبون اچھا جی یہ تو ہو گیا سوال رول نمبر دو آپ ہی اس کا جواب دے دیں کہ ہم باغ میں ہیں ویسے ہونا کیا چاہیے اس کو کہ تم کہاں ہو لیکن انہوں نے پوچھا ہے تم کہاں جا رہے ہو پھر جواب یہ آنا چاہیے کہ ہم باغ کی طرف جا رہے ہیں بہرحال آپ اسی کا ترجمہ کر دیجیے جو لکھا ہوا ہے کہ ہم باغ میں ہیں ہم باغ میں ہیں آپ اسی کا ترجمہ کر دیجیے عربی میں جی رول نمبر دو ہی رول نمبر دو آپ ہی اس کا جواب لکھیں گے ہم باغ میں نہنو فی الحدیقہ یا فی البستان دونوں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ بہت خوب جزاکم اللہ خیر نہنو فی الحدیقہ یا فی البستان وہ بچے کون ہیں سوال ٹھیک ہے وہ بچے کون ہیں اور یہ یہ سوال کریں گے عبد رول نمبر تین رول نمبر تین آپ سے سوال ہے کہ وہ بچے کون ہیں سوال بھی اور جواب بھی کہ وہ طلباء ہیں پہلے سوال کو آپ ترجمہ کریں گے عربی میں وہ بچے کون ہیں اس کے بعد کیا کریں گے جواب بھی دیں گے کہ وہ طلبہ ہیں اللہ اکبر ہم اولاد یہاں پر اشارہ نہیں آئے گا من اولا اولاد اشارہ آئے گا ٹھیک ہے سوال کے اندر وہ بچے کون ہیں من اولا اکل اولاد ٹھیک ہے من کیا لکھا آپ نے من ہم اولاد یہ ٹھیک نہیں ہے من اولا اکل اولاد وہ بچے کون ہیں ٹھیک ہے اور آگے وہ طلبہ ہیں ہم طلبتن طلبن نہیں آئے گا طلبن کیا ہوتا ہے طلبتن آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر تا منس کی نہیں ہے بلکہ تا جمع کی ہے یہ طلبتن کے اندر تو سوال سوال اور جواب آپ کے دونوں کامل نہیں ہیں ٹھیک ہے رول نمبر تین سوال یہ بنے گا کہ وہ بچے کون ہیں من الا اکل اولاد ٹھیک ہے من الا اکل اولاد جواب آئے گا وہ طلبہ ہیں ہوم طلبا تن بہرحال جو بھی کاوش تھی آپ کی اس کے لیے جزاک اللہ جی آگے سوال ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں اگر رول نمبر چار آپ کو اللہ تعالیٰ شفاء کامل عاجل عطا فرمائے آپ تشریف لائے ہیں اگر آپ کو اس کی عربی آتی ہو اور آپ اس کی اگر عربی بنا سکیں تو آپ اس بنا دیجئے نہیں تو کم از کم معذرت کر لیجئے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں اس کی اگر آپ عربی بنا لیں تو بہت اچھا ہمیں بہت خوشی ہوگی نہیں تو اگر آپ آپ معذرت کر لیتے تو بھی ہمیں اس پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ چھٹی پر تھے وہ کہاں بیٹھے ہیں وہ کہاں بیٹھے ہیں جی تمہیں کیا تکلیف ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے رول نمبر تین تم کر کیا رہے ہو رول نمبر چار سے پوچھا ہوا ہے یہ آپ ہی سے پوچھا تھا رول نمبر تین کہہ رہا تھا میں نے غلطی سے ہاتھ لگ گیا انٹر تھوڑا ہی دب گیا کہ تم نے جواب لکھ کے رکھا ہوا تھا اور انٹر دب گیا بس غلطی سے ہاتھ لگ گیا چلیے جی مجھے بھی ایسے محسوس ہوا کہ میں نے پہلے تین بولا پھر چار بولا بہرحال کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بہت اچھا چلیے جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ سے پوچھا کیا تھا کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں اس کا اس کا سوال کیا لکھا آپ لوگوں نے ایک نے لکھا جی کہ ہن اینا جالیس ہن اچھا اور دوسروں نے لکھا میں دیکھ لیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ لوگ گیس کر لیجیے گا کہ ٹھیک تھا یا غلط تھا اللہ اکبر کبیرہ کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں ہوم اینا جالسون اچھا آپ نے لکھا رول نمبر تین آپ دوبارہ بتائیے آپ نے کیا لکھا تھا رول نمبر تین آپ نے کیا لکھا تھا ذرا دوبارہ انٹر دبا دیجیے مکسلر پہ تو سب ہیں عین علیہ کا عین علائے کا جال سن hmm. عینہ الائکا جالسون برال الائکا جب کہہ دیں گے تو اس کے بعد میرا خیال سے ٹھیک ہے الائکا اولاد تو بس اس کی عربی کچھ بھی بنا دیں کئی سارے جملے بنتے ہیں وہ کہاں بیٹھے ہیں اینا جالسون بھی کافی ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم اینا جالسون یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ نے کیا لکھا تھا ہم عین جالسون یہ بھی ٹھیک ہے عین الاء کا جالسون عین الاء کا یہ شاید مشکل ہو جائے گا عین الاء کا ٹھیک ہے پرل جو بھی ہو تو آپ یوں کر لیں کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں اے نہ عین ہم جالسون اے نہ رکھ دیں اس کو وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں رول نمبر پانچ آپ اس کی عربی بنا دیجئے رول نمبر پانچ وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں رول نمبر پانچ وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں سبق سنیں آپ لوگ دائیں بائیں آپس میں گپ شپ مت لگائیں سبق کی طرف توجہ دیں ٹھیک ہے ہم جالسونا تحت تخت یا الائے کے جالسونا تحت شجرہ اچھا اب تم کہاں ہو اب تم کہاں ہو جی رول نمبر سات رول نمبر سات اب تم کہاں ہو اب یہ نہیں کہہ دینا کہ میں گھر پہ ہوں اس کی عربی بنانی ہے کہ اب تم کہاں ہو اب اب تم کہاں ہو اس کی عربی بنانی ہے انا انا للہ و الیہ راجعون جی ٹھیک کیا کہہ سکتے ہیں رول نمبر گیارہ آپ بتا دیں بات ہے بکس نہیں ہے تو یہاں کیا جخ مارنے آئے ہیں جی رول نمبر گیارہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں تو بک کو حاضر کریں نا جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوبارہ سے کلاس لینی شروع کر دی ہے تو پھر کتاب رکھیں نا اپنے پاس تو ایک منٹ کا کام ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کا وہ تو کر سکتے تھے لیکن خیر ہم تو کبھی بھی کسی کو نہیں کہتے کہ وہ چلا جائے اینا ان تم تم ابھی ہو اینا ان تم الان ٹھیک ہے یا الان اینا انتم این ان تم آخر میں کہہ دو یال آن اینا انتم دونوں طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم موٹر میں بیٹھے ہیں اب پتہ چلے گا اب ہم موٹر میں بیٹھے ہیں رول نمبر بارہ اب ہم موٹر میں بیٹھے ہیں جی رول نمبر بارہ رول نمبر بارہ موجود الان نحن جالسون فی السیارت فی جو ہے نا وہ بوڑھا نہیں ہو گیا ہوں فی بوڑھا نہیں ہو گیا کہ وہ جھر نہ دے اور ابھی بھی وہ ذمہ ہی دینے لگ جائے بلکہ وہ ابھی تک دے گا جر دے گا وہ تو نحن و جالی نحن و جالی سونا فی سیارت الآن الآن الآن ٹھیک ہے شروع میں الان لگا دے الان نحن و جالی سونا فی سیارت ٹھیک ہے فی سیارت بس جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا بہت اچھا بہت اچھا ٹھیک ہے اچھا جی تم کہاں جا رہے ہو جی نتا صابن اتنا بتا دیتا ہوں میں ہاں تو ملا دیں پھر سیارت اور اگر نہ بھی ملائیں تو فی سیارتن ٹھیک ہے پھر بھی کیا ہوگا فی سیارتن فی سیارتن کہہ دیں کہ میں کسی کار میں بیٹھا ہوں لیکن اصل یہاں پر جو جواب آئے گا وہ یہی آئے گا الان نحن جالسونا ٹھیک ہے سیارت اصل تو یہی ہے کیونکہ یہ کہا ہے کہ ہم موٹر میں بیٹھے ہیں موٹر متعین ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا اور ورنہ کیا ہوگا اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ میں کسی کار میں بیٹھا ہوں تو پھر بھی فی سیارتن آئے گا سیارتن کبھی بھی نہیں آئے گا اس لیے کہ فی جھر دیتا ہے تم کہاں جا رہے ہو این تذہبون ہم گھر جا رہے ہیں نحن کیا نام اس کا ذاہبون بونا ٹھیک ہے ذاہبون مفرد سے جمع بنائیں اب پتہ چلے گا مفرد سے جمع بنانے مفرد سے جمع ارے بھائی وہ کہاں گئے ہیں رول نمبر پندرہ والے وہ آج کل نہیں آ رہے وسیم اللہ خان اچھا جی ان انتالباً اس کی تسنیہ بنا دیں جی انتالباً پورے جملے کی تسنیہ بنا دیں رول نمبر پانچ رول نمبر پانچ انتالباً کی تسنیہ بنا دیں جلدی سے انتما طالبن نہیں تو انتما تو تسنیہ ہو گیا تو طالبن کی بھی تسنیہ لائے نا طالب کی تسنیہ کیا آئے گی انتما آگے طالبن کی تسنیہ بھی لائے نا طالبن تو واحد ہے طالبن کی تسنیہ کیا آئے گی بندگان خدا ہوں طالب طالبۃ پاگل خان انتا طالبن طالبن کی تسنیہ آتی ہے طالبان ٹھیک ہے انتا انتا طالبن تو تسنیہ آئے گی انتما طالبان پیچھے ساری باتیں پڑھ کے آ چکے ہیں بندے اللہ کے بندو تسنیا جمع ہم پچھلے سبق میں پڑھ کے آئے ہیں یہی سوال تھا کہ من انتما جواب یہ تھا کہ نحن طالبان من انتما نحن ولدان یہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں پیچھے تو کیا آیا جواب من انت طالب ان کی تسنیہ کیا ہے انتما طالبان ٹھیک ہے جی جی تو اگر رول نمبر چار دے دیں اس کی ان کی تسنیہ بتا دیں رول نمبر چار ان انت رجل کی تسنیہ رول نمبر چار تسنیہ بنانی ہے اوپر لکھا ہوا ہے نا مفرت اچھا مفرت سے جمع بنانا ہے انت طالب چلیں جمع انتما رجو لن نہیں آئے گا رجولان آئے گا ٹھیک ہے تسنیہ اب ان کی جمع بنا دیں انت طالب انت طالبان انتم طلبۃ ٹھیک ہے انتم طلبتن سب سے پہلے والے کی جمع آئے گی انتم طلبتن تو انتا رجلن انتما رجلان آئے گا رول نمبر چار ٹھیک ہے تسنیہ اور جمع آئے گا انتم رجالن انتم رجالن جی ہوا تاجرن کی جمع بنا دیجئے ہوا تاجرن رول نمبر دو رول نمبر دو ہوا تاجر ان کی جمع بنا دیجئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہم تو جارن ٹھیک ہے ہم تو جارن ماشاء اللہ دل خوش کر دیا صحیح بات ہے انا تلمیزن انا تلمیزن انا تلمیزن کی جمع بنا دیجئے رول نمبر تین جی رول نمبر تین انا تلمیزون اس کی جمع بنا دیجئے جی تلامزہ ٹھیک ہے نحنو تلا مزہ تلامزن نہیں ہوگا تلامزن ٹھیک ہے تلامزہ تلمیز کی جگہ تلامزہ جمع نخنو تلام انا مجتہدن اس کی جمع بنا دیں جی رول نمبر پانچ دوبارہ سے رول نمبر پانچ انا مجتہد جی میں نے تلا مزتن بتایا ہے تلا مزتن ٹھیک ہے التلامزہ جمع آتی ہے اس کی تلمیز کی جگہ تلامزہ جی نحنو کیا لکھا ہے کیا پوچھا تھا انا مجتہدن تو نحنو مجتہدن نہیں آئے گا نحنو مجتحدون مجتحد ہو گیا مجتحدون نحنو مجتحدون سمجھ میں آئی رول نمبر پانچ آپ کو بات سمجھ میں آئی نحنو مجتہدون ٹھیک ہے آگے ہے انت طالبتن اس کی جمع آئے گی انت طالبتن تو نحنو کیا آئے گا طالباتن ٹھیک اس کی جمع آئے گی نحنو طالباتن انت امراتن تو اس کی جمع آئے گی نحنو نساؤن ٹھیک ہے جمع آتی ہے امرا کی جمع نساء نحن نساء ہی معلمتن اس کی جمع آئے گی ہن معلماتن ٹھیک ہے انا تلمیزتن انا تلمیزتن تو اس کی جمع کیا آئے گی انا تلمیزتن کی رول نمبر گیارہ بتا دیں رول نمبر گیارہ انا تلمیزتن کی جمع میں نے کیا بتایا انت امرات ان کا انتن نہ نسا ان ٹھیک ہے میں نے شاید کچھ اور بتایا تو یہی آئے گا جواب انتن انتن ہی آئے گا انت امرات ان کی جمع انتن نسا ان جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا رول نمبر دو توجہ دلانے کے لیے کیا ہاں تو غلطی سے بتا دیا ہوگا نا معذرت کر لی میں نے انت امراتن انتن نہ ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس کا کیا جواب دیا انا تلمیزن تو کیا بتایا تلمیزاتن ٹھیک ہے نہنو جزاک اللہ اچھا اچھا جواب دیا رول نمبر گیارہ آپ نے جی تو باقی آگے واضح ہے انتم جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے جیسے انتم نہ جمع منس مخاطب کی ضمیر ہے ٹھیک ہے انتنا جمع مانس اور پھر ہے ہوم جمع مذکر غائب کی ذمیرہ جیسے ہوم اولادن ہننا جمع مانس کی غائب کی ذمیرہ جیسے ہننا بناتن یہ تو آج کا سبق آپ آپ رات کا پورا ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو جیسے بتایا کہ ادرساد ساشر جیسے بتا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ آگے دیکھ کے آنا اور کیا چیز ہوتا ہے الفاظ کے معنی دیکھنے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں قاعدہ دیکھنا ہوتا ہے تو قاعدے کو دیکھ کے آئیے گا اور الفاظ کے معنی کو اچھے انداز میں دیکھ کے آئیے گا پھر جب کبھی بھی الفاظ کے معنی استعمال ہوں تو بار بار آپ کو دیکھنے نہ پڑے اور آپ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو تو اس لیے الفاظ کے معنی کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا اور ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ قاعدے پر نظر ڈالیے گا یہ ضرور کر کے آئیے گا اور ساتھ ساتھ تمرین کو بھی آپ ساتھی حل کر کے آیا کریں کوشش کیا کریں کہ حل کر کے آیا کریں جس سے جو بھی سوال ہو تو پھر فوراً جواب دے وہ سوچا نہ کریں ٹھیک ہے دعاؤں کی ہے آپ تمام لوگوں سے دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ